اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وہی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس اور عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وہی بھیجی تھی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی